حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص مجھ پر ایمان لایا مسلمان یعنی موتی ہوا اور اس نے ہجرت کی میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں اور جو شخص مجھ پر ایمان لایا مسلمان یعنی موتی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے جہاد کیا میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے انتہائی بلند حصے میں ایک گھر کا ہوں جس شخص نے یہ کام کیے اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا وہ جہاں مرضی فوت ہو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پینتیس